سورہ احزاب کی آیت نمبر اکتالیس او باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقون سلام وأعدت لهم أجرا كريما اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق سے سورہ احزاب کی آیت نمبر اکتالیس سے لے کر آیت نمبر چوالیس تک یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ان آیات کی تلاوت گزشتہ درس میں بھی کی گئی ان کا ترجمہ اور تفسیر جاری تھا کہ ہمارا وقت ختم ہو گیا آج انہی آیات کی تکمیل کی جائے گی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا ذکر کرنے کا حکم فرمایا قرآن کریم میں یہاں اس موقع پر اور دوسرے مقامات پر جہاں بھی اللہ تعالی نے ذکر کا حکم فرمایا وہاں ایک ساتھ صفت ذکر فرمائی کہ تم کثرت سے اللہ کو یاد کرو باقی اور عبادات نماز روزہ حج زکوٰۃ دوسری عبادات کے حوالے سے کثرت کا حکم نہیں فرمایا وہاں تو فریضے کی ادائیگی کا حکم ہے جو اپنی طرف سے زیادہ کرے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اجر پائے گا لیکن ذکر میں خاص طور سے فرمایا کہ تم کثرت سے اللہ کو یاد کرو اسی حوالے سے بات چل رہی ذکر کی دو اقسام ہیں نمبر ایک ذکر لسانی نمبر دو ذکر حقیقی اور ذکر قلبی ذکر لسانی یہ ہے کہ زبان سے اللہ تعالی کا نام لیا جائے تسبیحات پڑھی جائیں استغفار کیا جائے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے دروشی پڑھا جائے یہ ساری چیزیں جو زبان کے عبادات ہیں یہ ذکر لسانی کہلاتی ہیں ان میں سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر جس کو ذکر اعظم کہا جاتا ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کرنا تمام اذکار میں سب سے زیادہ فضیلت والا باقی آنر صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اذکار مختلف تسبیحات کی فضیلتیں بیان فرمائی ان میں فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر وہ لا الہ الا اللہ ہے کیونکہ لا الہ الا اللہ کے تکرار سے ایمان کو تازگی حاصل ہوتی ہے دل سے شرک کے کفر کے خیالات بھاگ جاتے ہیں ایمان کی جڑیں دلوں میں راسخ ہو جاتی اس لیے لا الہ الا اللہ کی کثرت کا حکم فرما فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بندہ صبح و شام سو سو مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب اس کو قبر سے اٹھائیں گے اس کا چہرہ چودہویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو تو اس رات یہ اس کا چمکنا اس سے آپ اس کی خوشی کا اندازہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر کیا انعام و اکرام فرمائیں گے اور بھی بہت ساری فضیلت ایک ذکر ایسا ہے جس کو اللہ کے اس میں ذات کا ذکر کہا جاتا ہے اللہ اللہ جس کو قرآن مجید نے فرمایا سب حسم رب کل اپنے رب کا نام لو اس کی نام کی تسبیح بیان کرو جو سب سے بڑی شان والا ہے تو اللہ اللہ کہنا اس کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث میں فضیلت بیان فرمایا مشکات شریف کی روایت ہے لا تقوم الساعت حتی یقال فی الارض اللہ اللہ جب تک زمین میں کہیں بھی کوئی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے قیامت قائم نہیں دیکھا جی اللہ کہنا ایک مرتبہ اللہ کہنا اتنا طاقت والا ہے کہ آسمان و زمین کے سارے نظام کو یہ ایک نام ایک مرتبہ نام لینا اس کو تھامے ہوئے اس کو سنبھالے ہوئے اس نام کی کتنی تھا اس لیے اس کو کہا جاتا ہے اللہ کے اس میں ذات کا ذکر اپنے معمولات میں ایک تسبیح اللہ کے اس میں اعظم اللہ کے اس نام کی بھی شامل ہوئی پھر حضرات مشائق نے بزرگان دین نے ذکر کرنے کے مختلف طریقے بتلائے وہ طریقے وہ طریقے جو بتلائے ہیں وہ علاج کے لیے تاکہ نفس اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ رہے قلب متوجہ رہے اور اللہ کی یاد دلوں میں پیوست ہو جائے وہ مختلف طریقے جو حضرات مشائق بتلاتے ہیں اپنے سلسلوں میں جیسے حضرات نقش بندی ہے حضرات چشتیہ بڑے بڑے مشاہد گزرے اپنے متعلقین احباب کو ذکر کرنے کے طریقے بتلا اس انداز سے اس سوچ کے ساتھ اس مراقبے کے ساتھ ذکر کرو تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے حضرت شیخ المشاہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر کوئی آدمی اس انداز سے ایک تسبیح اللہ اللہ کی پڑھ لے اس تصور اور مراقبے کے ساتھ کہ میرا رواں رواں میرے سارے اعضا در و دیوار درخت حجر شجر مدر سارے کے سارے میرے ساتھ اللہ کہہ رہے اور ایک پوری آسمان وز کیونکہ یہ ساری مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کر وہ ان شی ان اللہ یو سب ہمدی کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو ولا تفقہ نہ تسبیہ لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ ہم درختوں کی پرندوں کی تسبیحات نہیں سمجھ سکتے بلکہ میں اگر عرض کروں ہم ان کی تسبیحات سمجھ تو کیا سکیں ان کی تسبیحات کو برداشت بھی نہیں کر سکتے ہمارے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے آپ ذرا سوچئے تنہائی میں ہوں گھر میں اور دیوار سے اللہ اللہ کی آوازیں لا الہ اللہ کیا ہوگا جی ہاس ہاں، وقت نہیں برداشت کر رہے گا آدمی بخار چڑھ جائے گا یہ اس ان غیب کی ان چیزوں کو دیکھ اللہ نے غیب کی چیزیں پردے میں رکھی بندوں میں اتنا حوصلہ نہیں کہ ان اس لیے کبھی یہ تمنا نہیں کرنی چاہیے کہ آسمان و زمین کے غیب کی چیزیں اس پر کھل جائیں یہ جب قیامت کے دن کھلیں گی اس دن اللہ ان ساری چیزوں کے برداشت اور سمجھ کا حوصلہ بھی عطا فرما دے دنیا میں کسی کے بس میں نہیں ہے کہ ان چیزوں کو وہ دے فرشتوں کو دیکھ سکے یا ان کو برداشت سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو دو مرتبہ اصلی شکل میں دیکھا ایک موقع پر تو میراج کے موقع پہ دیکھا ان میں بیان فرمایا ایک موقع پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مقام اجیاز میں مکت المکرمہ آج بھی اس محلے کا نام اجیاد ہے باب عبدالعزیز کے سامنے اس مقام پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جب آپ نے حضرت جبرائیل کو اصلی شکل میں دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اتنی بڑی جسامت تھی آسمان سے لے کر زمین تک پورا خلا مشرق سے مغرب تک سارا خلا براوت حضرت جبرائیل کے جسم سے اصلی شکل میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بخار سردی لگنا شروع ہوئی بخار آپ کو تاری ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اس بخار کی کیفیت میں جبکہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے طاقت اتنی رکھی تھی کہ دنیا کے چار ہزار مردوں کی بقدر پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں طاقت تھی کیونکہ آپ نے خود فرمایا مجھے اللہ نے چالیس جنتی مردوں کی طاقت عطا فرمائی اور دوسری روایت میں فرمایا اللہ ہر جنتی مرد کو دنیا کے سو مردوں کی بقدر طاقت عطا فرمائی اس سے اندازہ فرمائیں چار ہزار مردوں کے بقدر طاقت لیکن وہ دنیا میں عالم غیب کا اتنا بڑا فرش بعد میں جو حضرت وہی آتے تھے حضرت جبرائیل اس کے مختلف انداز ہوتے تھے کبھی جب انسانی شکل میں آتے تھے تو حضرت دہیا کل بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے خوبصورت صحابی ان کی شکل میں آتے تھے اکثر ان کی شکل میں آتے تھے اور بھی مختلف انداز ہوتے میرا یہ موضوع نہیں میں یہ عرض کر رہا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر اس انداز سے کرنا میرے ساتھ میرا ایک جسم کا حصہ بال بال در و دیوار سب مل کے کہہ رہے اللہ اللہ پھر اس کی تاثیر دیکھیے انسان کے قلب کے اندر کیسے انوارات پیدا ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں استغفار کرنا تسبیحات وظائف یہ ساری کی ساری بڑی فضیلت اس کے بیان میں لیکن ایک بات میں عرض کر دوں جب ہم کہیں کسی یونانی حکیم کی دکان میں جائیں تو دواؤں کے خاص لکھے ہوتے ہیں جی خمیرہ گاؤ زبان کا یہ فائدہ فلاں معجون کا یہ فائدہ فلاں ٹانے کا یہ یہ سارے لکھے نہیں جی شربت فولاد کا یہ فائدہ فائدے خواص لکھے ہوتے ہیں لیکن وہاں شرط ہوتی ہے بد پرہیزی سے بچنا کوئی آدمی خبیرہ گاؤں زبان بھی کھائے اور بد پرہیزی بھی کرے ادھر سے وہ لاؤک بھی استعمال کرے اور نزل زکام کی کھل کر چیزیں بھی بد پرہیزی کرے اس کو دوا سے فائدہ نہیں بد پرہیزی سے بچنا ضروری اس لیے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی شرح مرقات میں ان تمام احادیث کے ذمن میں لکھا ان ساری چیزوں کی فضیلتیں جب ملے گی جب بندہ حرام سے اور اللہ کی نافرمانی سے بچے گا اگر حرام اسی طرح کھلے ادھر تصویر بھی پکڑی ہوئی ہے ادھر وہ سارے ناجائز کام بھی کر رہا ہے کرپشن بھی ہے دھوکے بھی ہیں فراڈ بھی ہے مال بھی کھا رہا ہے وراثت بھی نہیں کسی کی دے رہا تسبیح بے تسبیح تو یہ تصویر یہ اس اس کے کو ثواب ملے گا لیکن بہت تھوڑا سا اگر یہ ان سارے گناہوں سے بچ جاتا حرام سے پھر یہ اللہ کا نام لیتا ہے اس کے جو فوائد اور ثمرات اس کو ملنے تھے اس کا کوئی حد و حساب اس لیے ان ساری چیزوں میں پرہیز ضروری کوئی شخص حدیث میں پڑھ لیا من کا من کان من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ حدیث پڑھ لی تھی جس نے لا الہ الا اللہ کا جنت میں جا اس جنت میں جانے کے لیے یہ لا الہ الا اللہ کے تقا اس وقت ہے جب لا الہ الا اللہ کے سارے مطالبات مان کر یہ جائے مطالب اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے اپنی اولاد میں سے کسی کو حافظ بنایا قرآن کا حافظ اور اس نے اس کے حلال کو حلال جانا حرام کو حرام ایسا حافظ کہ سینے میں قرآن ہے اور اپنے عمل کے ذریعے سے قرآن کی تعلیمات پہ بھی عمل کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایسے حافظ کو قیامت کے دن اس کے گھر والوں میں سے دس بندوں کی شفاعت کا اختیار دیں گے جن کی اپنی بدعملی سے ان پر دوزخ لازم ہو چکی ہوگی اس کی سفارش سے اللہ ان کو جنت میں داخل فرما دیں لیکن یہ وہ حافظ اور اگر حافظ اس نے قرآن کی نعمت کو بھی لیا لیکن اس میں اور عام لڑکوں میں کوئی فرق نہیں اس حافظ صاحب میں کوئی فرق نہیں یہ سارے کام وہی کرتا ہے جو دوسرے ناجائز اور ادھر قرآن سینے میں اور ایک ایک قرآن کے حکم کی خلاف ورزی ہے تو پھر اس پر وہ وہ تاثیر یہ چیزیں مرتب نہیں ہوں گی اس کو وہ ثواب تو ملے گا لیکن وہ نہیں ملے گا جو اللہ نے ان چیز اعمال کے اصل تاثیرات رکھی یہ تو ہے میرے بھائی ذکر لسانی کی میں بات کروں زبان سے ذکر کرنا ذکر لسانی مستحب ہے ذکر لسانی مستحب ہے یہ بات ذہن نشین فرما لے مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرے گا تو ثواب ملے گا اگر ذکر نہیں کرے گا تو مواخذہ نہیں ہوگا قیامت کے دن کہ یہ تسبیح کیوں نہیں پڑی یہ وظیفہ کیوں نہیں پڑا دوسرا ذکر جس کو ذکر حقیقی کہا جاتا ہے اللہ کو یاد رکھنا یہ فرض ہے اللہ کو یاد رکھنا جس کی میں بارہا تشریح کر چکا ہوں اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے چوبیس گھنٹے کی زندگی میں خلوت میں جلوت میں بازار میں کارخانے میں آفس میں ہر جگہ اس کو یاد ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اگر میں نے یہاں کوئی نافرمانی کی اللہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پکڑ میں اپنے غزم میں مجھے لیں گے اور اللہ تعالیٰ مجھے دیں یہ انسان جس نے کوئی تصویر نہیں پڑی اب دیکھو جی میں اس کا ایک مثال دیتا ہوں آفس میں بیٹھا اور یہاں سے جاتے ہوئے بھی تصویر پڑتا گیا گاڑی میں وہاں جا کر بھی سورہ یاسین سے آفس کھولا اور آغاز کیا لیکن سارا دن رشوت لیتا رہا یہ بندہ یہ ذاکر نہیں ہے یہ صرف زبان اس نے اصلی ذاکر نہیں ایک وہ بندہ جس کو کوئی سورہ یاسین پڑھنے کی توفیق نہیں ملی نہیں ملی ٹائم پہ آفس کھولا جو اس کا ڈیوٹی کا ٹائم جتنی تنخواہ لے رہا اس کا پورا وقت اس کو دے رہا اور وہاں جا کر اس نے سارا کام دیانتداری سے کیا رشوت ٹھکرا دی حلال اختیار یہ بندہ یقین جانیے میں قرآن پاک کے سامنے ہوتے ہوئے بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ اصلی معنی میں اللہ کے ذاکرین میں داخل یہ ہے یاد کرنے والا اللہ جیسے وہ حضرت عمر فاروق کے زمانے کا واقعہ مشہور ہے نا جی ماں نے جب اپنی بیٹی کو کہا تھا تمہارے گشت فرما رہے تھے دودھ میں پانی ملا لو کہا جی امیر المومنین کا حکم ہے دودھ میں پانی ملانا منع وہ کون سا دیکھ رہے ہیں تو بیٹی نے کیا کہا تھا اگر امیر المومنین دیکھ رہے اللہ تو ہمیں دیکھ رہے وہ جو بچی اس وقت اس نے پانی ملانے سے باز آئی تحجد کے ٹائم میں اس کو اللہ نے کئی تہجدوں سے زیادہ ثواب عطا پر اگر تحجد بھی پڑتی اور پانی بھی ملاتی دھوکہ بھی دیتی اس کو تحجد کی کوئی نورانیت حاصل نہ ہوتی اگر وہ اپنے آپ کو حرام سے اور گناہوں سے دھوکا اس لیے میرے بھائی یہ نماز ہماری نماز ذکر صرف مسجد کی حد تک نہیں یہ گھر میں بھی ذاکر ہونا چاہیے گھر بھی عبادت کی جگہ بازار آفس کارخانہ ہر جگہ بندہ بلکہ میں اس سے بھی بڑی بات کہتا ہوں اگر بادشاہی کرسی صدارت ہماری تو کرسیاں بالکل چھوٹی چھوٹی ہیں کرسی صدارت حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کا ملک ہو سکتا ہے بادشاہ کتنی اللہ نے پوری روئے زمین پر اور ساری مخلوقات پر بادشاہ جنات پر بھی پرندوں پر بھی ہواؤں پر بھی دریاؤں پر بھی سب پر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا جب تخت اڑتا تھا تو وہ تخت پر چھ لاکھ کرسیاں بچھائی جاتی چھ لاکھ کرسیاں جس میں آپ کے ساتھ آپ کی سپاہ وہ ذرا جنات جتنے مقربین ہوتے وہ آپ کے ساتھ سفر کرتے آپ ذرا اندازہ فرمائیے آج بڑے سے بڑا جہاز جم تیارہ ہوگا سات آٹھ سو مسافر لے کے جاتے اس سے زیادہ نہیں ہوگا اور ان کی کرسیوں کا حال بھی دیکھ لیجئے کیسے کونی کے ساتھ کونی آدمی کی کھوے سے کھوا چل رہا ہوتا اور یہ لوگ سلیمان علیہ السلام کے دوران یوں سمجھیے ساری بزنس کلاس کتنے بڑے بڑے جسامت کے لوگ اور چھ لاکھ کرسیاں ذرا کھلے میدان میں بھی اتنا بڑا جہاز تھا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کا اڑ رہا پرندے سایہ کر رہے ہیں مہینے کا سفر دوپہر تک طے ہو جاتا ہے دوپہر کو چلتے ہیں شام تک مہینے کی مسافت طے اس شان و شوکت کے ساتھ بھی اللہ فرما رہے ہیں میرا سلیمان میرا پسندیدہ بندہ اور میں نے اس کو ہمیشہ شکر گزار بندہ پایا یہ ہے جی کوئی چیز نقصان دینے والی نہیں جس جگہ بھی ہو اللہ کو راضی کر کے اعلی سے اعلی مرتبہ حاصل کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ اس کا جب ہم اللہ کے قرب حاصل کریں گے تو ہمیں اپنا لباس اپنی گاڑی اپنا مکان چھوڑ کر غاروں میں پناہ اسلام میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں اسلام میں رہبانیت نہیں اسلام میں ترک تعلقات کی ترغیب نہیں دی گئی بلکہ ان تعلقات پر اللہ کے تعلق کو غالب کرنے کا حکم دیا گیا بس اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہونی چاہیے اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت مغلوب اولاد کی مال کی دکان کاروبار یہ چیزیں زیادہ پیاری ہوگی تو پھر یہ فتنہ ہے پھر یہ کل قیامت کے دن وبال آخرت بن جائے اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو غالب کرنے کا حکم یہ ہے جی اصلی یاد اللہ کی تو ہمیں ذکر لسانی کے ساتھ ساتھ ذکر حقیقی کی طرف بھی متوجہ کرنا حکیم الامت مولانا شف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے کتنا عرصہ پہلے کا واقعہ لکھا ایک شخص تھے ولایت کا اس زمانے میں سرحد کا واقعہ حکیم الامت نے لکھا جی دیکھیے ایک مسافر بندہ تھا پہاڑوں میں سفر کرتے کرتے کسی مسجد میں گیا تھکا آ رہا چلو مسافر ہے تو وہاں وہ ایک مسجد میں سو گیا تو محلے کے جو ملک صاحب جو بڑے ہوں گے وہ تحجد پڑھنے کے لیے دیکھا ایک مسافر سو رہا اور خراٹے لے رہا جی انہوں نے تعجب شروع کی ان کی نماز میں خلل آ رہا ہو انہوں نے اس کو جگایا زبردست غصے سے اٹھو ہم تعجب پڑتا تو وہ بیچارہ ہڑبڑا کے اٹھا انہوں نے دوبارہ تعجب شروع کی اس کو نیند آ گئی پھر لیٹ گیا پھر اس کو غصے سے اٹھا تو ہم کہتا ہم تعجب پڑتا اٹھو پھر وہ بےچارا مسافر تیسری مرتبہ جب اٹھایا وہ دوبارہ سو گیا اس کے پاس خنجر تھا اس نے وہی مسجد میں اس کو سلا کر اب ذبا کر کے اس کو مسجد میں اب وہ پڑھ رہا جی اللہ اکبر تعجر پڑھ رہا ایسی تعجد کا کیا کام اس نے کیا کیا جی مسجد میں اللہ کے گھر میں مسافر کو قتل کر دیا اور پڑھ رہا ہے تحجد ایسی تحجد یہ صرف اپنے خام خیال میں عبادت کر رہا ہے یہ تو بہت بڑا مجرم تو بھائی ذکر حقیقی ہے اصل اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرنا یہ حلال و حرام کی بندہ جہاں پرواہ کرے گا میں ایک اور بڑی بات کہتا ہوں جی یہ بھی یہ بھی اکابرین بزرگان نے دین لکھی ایک بندہ حلال روزگار کے لیے بیوی بچوں کو فقر و فاقہ سے بچانے کے لیے سارا دن آوازیں لگاتا ہے آلو لے لو پیاز لے لو اس کو اللہ رزق کے حلال کمانے پر اگر یہ بے ایمانی اور کرپشن نہیں کرتا اس کو ان آوازوں پر بھی اللہ ذکر کا ثواب عطا فرماتے ہیں اور ایک ذکر تسبیح تو اس نے ہاتھ میں پکڑی آپس میں رکھی ہوئی تسبیح بھی خوشبو بھی قرآن پاک بھی لیکن کام گڑبڑ ہے اس کے تو یہ بندہ ذاکر نہیں ذاکر وہ ہے جو اللہ کو یاد رکھنے والا تو دو چیزیں ہوگی جی۔ ایک ذکر لسانی اور ایک ذکر حقیقی کچھ باتیں باقی ہیں میں پہلے ان آیات کا ترجمہ کروں لیکن میں وہ پھر انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کو مکمل کروں یا اللہ اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو ذکر کثیرن بہت زیادہ یاد کرنا وہ سب اور تسبیح بیان کرو اللہ کی بکرتوں و اصیلا صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی علیکم وہ اللہ تم پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے وہ اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے رحمتوں کی دعا کرتے ہیں تاکہ اللہ تمہیں نکال دے غور کیجیے گئے ایک لفظ پر یہ ساری اس پر تقریر بیان تشریح باقی ہے وہ اللہ تمہیں ذکر کی برکت سے نکالے گا من الظلمات الى النور تاریکیوں سے روشنی کی طرف اللہ گمراہیوں سے تاریکیوں سے تمہیں نور عطا فرمائیں گے وہ کانین رحیمہ اور اللہ ایمان والوں پر بڑے رحم کرنے والے ہیں یوم ان ان کا سلام ان کے خیر مقدمی کے کلمات جس دن اللہ سے ملیں گے سلام السلام علیکم سبحان اللہ جس دن اللہ سے ملاقات ہوگی اللہ کی طرف سے ان کو سلام کیا جائے گا وہ اجر الکریمہ اللہ نے ان کے لیے بڑی عزت والا رزق تیار کر رکھا ہے ابھی میں نے ترجمہ کیا ہے کافی حصہ اس کا باقی ہے انشاءاللہ توفیق اللہ سے آنے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حقیقی معنی میں ذاکرین میں شامل فرما دوں جی میں یہ ساری میں بعد میں بیان کروں ٹھیک ہے ابھی دعا کر لیتے ہیں اور جو حضرات جانا چاہیں گے وہ چلے جائیں گے اور اگر آپ کل پہ چھوڑے تو میں کل اس کی وضاحت کروں لیکن اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد انا نسألوک العفو والعافیت فی الدنیا والآخر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم آئنا لا ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک یا اللہ کثرت سے ذکر کرنے والوں کی صف میں شامل فرما اے اللہ اپنی ذات عالی کو یاد رکھنے والوں کی صف میں شامل فرما ہمیں ذکر لسانی کی بھی توفیق دے ذکر حقیقی نیکی کی بھی توفیق عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و علی صلی اللہ علیہ وسلم